سرخ فیتا آئیے شروع کرتے ہیں سیکٹری میرے خیال میں کاروائی شروع ہونی چاہیے ویل سپرنٹینڈنٹ صاحب آپ کیس کو وضاحت سے بیان فرمائیے سپرنٹینڈنٹ یس سر یس سر جناب کو غالباً یاد ہوگا کہ جب ٹائپسٹ کلرک مس سلیمہ کی تقرری زیر غور تھی تو خاک سار نے بصد ادب و احترام عرض کیا تھا کہ شاید یہ تجربہ مہنگا بڑے ذاتی طور پر یہ تابے دار آزادی نسواں کا مخالف نہیں بلکہ میں نے ہفتہ وار جلت رنگ اور ماہنامہ پروانہ میں حقوق نسواں پر بڑے مارکا کے مضامین لکھے ہیں اگر جناب والا ارشاد فرمائے تو ان کے تراشے پیش کروں اتفاق سے میری جیب میں چلے آئے ہیں جوائنٹ سیکٹری یہ بات موضوع سے دور ہے آپ محض کیس بیان کیجیے سپریٹنڈنٹ یس سر جی ہاں میں گزارش کر رہا تھا کہ ذاتی طور پر خاکسار آزادی نسواں کا مخالف نہیں لیکن اصولی طور پر دولت خدا داد پاکستان میں سیکٹری آپ اصولی بحثوں سے برکنار رہنے کی کوشش کیجیے ہم صرف کیس سننا چاہتے ہیں اسسٹنٹ سیکٹری اور جناب اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں عورتوں کا تناسب بہوالہ سرکولر نمبر چار تین پانچ دو الف مورخہ انیس دسمبر انیس سو سنتالیس مقرر ہو چکا ہے اب اس موضوع پر کسی قسم کی اصولی بحث کرنا غیر مناسب ہے اگر جناب ضروری خیال فرمائیں تو سرکولر مذکورہ پیش کیا جائے انڈر سیکٹری میرے خیال میں سرکولر پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ایسا اہم سرکولر تو سب کو ازبر ہونا چاہیے افسوس تو یہ ہے کہ حکومت کے احکام پر مناسب عمل نہیں کیا جاتا ورنہ اب تک دفتروں میں حسین چہروں میرا مطلب ہے صنف نازک کو اپنا جائز حصہ مل چکا ہوتا جناب میں سمجھتا ہوں کہ پیش نظر کیس کی سماعت کے وقت مس سلیمہ کو بھی اس میٹنگ میں موجود ہونا چاہیے اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو اسے بلا بھیجا جائے ڈپٹی سیکٹری انڈر سیکٹری کی رائے نہایت معقول ہے قانونی لحاظ سے اس کیس سے متعلقہ سب لوگوں کو یہاں موجود ہونے کا حق پہنچتا ہے جوائنٹ سیکٹری یہ دلیل بائے دز موضوع ہے ہم ایک محکمانہ معاملے پر غور کر رہے ہیں اور محکمانہ کاروائیاں عدالتی اصولوں کی پابندی نہیں ہیں سیکٹری میرا رجحان بھی جوائنٹ سیکٹری کی رائے سے متفق ہونے کی طرف آمادہ ہے ویل سپرنٹینڈنٹ صاحب بیان جاری رکھیے سپرنٹینڈنٹ جناب غلام گزارش کر رہا ہے کہ سار کی مودبانہ گزارشات کے باوجود جب مس سلیمہ کی تقرری منظوری ہو گئی تو میں نے عرض کی تھی کہ کم از کم اسے میرے سیکشن میں تعینات نہ کیا جائے حضور جانتے ہیں کہ میرے سیکشن میں پہلے ہی سے عجب عجب مخلوط عناصر بھرے ہوئے ہیں جو کام کی نسبت باتیں اور جھگڑے زیادہ کرتے ہیں مثلا ناصر علی میر جو ہونے کو تو بالکل ہے لیکن اندر اندر شاعر بھی ہے اور فائلوں پر اپنی نظموں کی مشق کرنے کا عادی ہے کبھی ہتھوڑے پر نظم کبھی درانتی پر غزل کبھی سڑک کوٹنے والے انجن کی شان میں قصیدہ اللہ اللہ یہ بھی کیا زمانہ آیا حضور وہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے فرمایا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں جوائنٹ سیکٹری براہ مہربانی آپ شاعری سے ہٹ کر کیس پر رہیے سیکٹری مجھے اس بات سے قطعی اتفاق ہے ویل سپرنٹینڈنٹ اور جناب میرے سیکشن میں ناصر علی میر کے علاوہ وہ خبتی سودائی نصرت اللہ خیال بھی ہے جو اپنے آپ کو دور حاضر کا بہترین نثر نگار سمجھتا ہے اور انڈر سیکٹری میرے خیال میں آپ اپنے سیکشن کا تجزیہ کرنے کی بجائے مس سلیمہ کے متعلق باتیں کرتے جائیے تو بہتر ہوگا ڈپٹی سیکٹری انڈر سیکٹری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو کیس کے موضوع سے بہت دور نہ جانے دیجیے مجھے اس خیال سے پورا اتفاق ہے سپرنٹینڈنٹ جی ہاں بے شک میں عرض کر رہا تھا کہ میرے سیکشن میں پہلے ہی سے مخلوط العناصر مخلوق کی کھچڑی پکی ہوئی تھی اس پر تلا یہ کہ مس سلیمہ بھی پوسٹ ہوئی تو اس سیکشن میں میرے ناچیز خیال میں تنظیمی لحاظ سے یہ ایک غلطی تھی اسسٹنٹ سیکٹری حکومت کے منظور شدہ احکامات پر نقطہ چینی کرنے سے سپرنٹینڈنٹ کو باز رہنا چاہیے سپرنٹینڈنٹ جی ہاں بہت خوب میں معافی چاہتا ہوں چنانچہ جناب علی مس سلیمہ کے آنے پر میرے سیکشن میں گڑبڑ اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور باوجود یہ کہ اسسٹنٹ سیکٹری کیا مطلب کیا آپ کے سیکشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود تھی تنظیمی لحاظ سے یہ احتمال قابل غور ہے انڈر سیکٹری میرے خیال میں سپرینٹینڈنٹ صاحب کو ایڈمنسٹریشن کا خاطر خواہ تجربہ نہیں کسی سیکشن میں گڑبڑ کا احتمال تک قابل گرفت ہونا چاہیے چاہے جائے کہ گڑبڑ ہو اور پھر ہمیشہ سے ہو ڈپٹی سیکٹری سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اس پوسٹ پر کب سے مقرر ہیں اور آپ کی سروس اور پچھلے تجربات کیا ہیں سپرنٹینڈنٹ جی حضور میں معافی کا خواستگار ہوں دراصل میری گزارش کا مطلب یہ تھا کہ ڈپٹی سیکٹری آپ اپنا مطلب چھوڑیے اور فی الحال میرے سوالوں کا جواب دیجیے جناب علی خاک سار نے انیس سو پچیس میں آگرہ یونیورسٹی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اس نے اتفاق سے اسی سال مسٹر جان ایشین صاحب بہادر سپرنٹینڈنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت ہند اپنی میم صاحب کے ہمراہ تاج محل کی زیارت کرنے آگرہ تشریف لائے خدا الجلال دونوں کو غریق رحمت کرے بڑی خوبیوں کے لوگ تھے حسن سیرت سے مالا مال رحم دل غریب پرور تاج محل کے باہر ان کے تانگے کا گھوڑا بدکنے لگا میں کلو پنواڑی کی دکان کے سامنے بیٹھا بیڑی سلگا رہا تھا ان دنوں کلو پنواڑی کی دکان تاج محل کے عین سامنے والے جوائنٹ سیکٹری مجھے شک ہے کہ انتظامی نااہلیت کے علاوہ اس سپرنٹینڈنٹ کو ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کا بھی مرض ہے یہ دونوں نہایت سنگین نقائص ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو اس قسم کی نااہلیت اور باتونیت پر استوار کیا جا سکتا ہے تو یقیناً ہم جنت الحمقہ میں رہتے ہیں میرے خیال میں اس سپرنٹینڈنٹ کی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے مکمل انکوائری کی ضرورت ہے سیکٹری مجھے اس رائے سے حرف بحرف اتفاق ہے نااہلیت کو دیدہ و دانستہ برداشت کرنا قومی غداری کے مترادف ہے ویل سپرینٹینڈنٹ صاحب آپ جا سکتے ہیں یہ فائل یہی چھوڑ جائیے جاتا ہے سیکٹری میرے خیال میں اس کے کام تجربے اور دیگر کا جائزہ لینے کے بعد میرے پاس ایک مفصل نوٹ پیش ہونا چاہیے جوائنٹ سیکٹری ڈپٹی سیکٹری سے آپ اس کام پر اپنی خاص توجہ صرف کیجیے ڈپٹی سیکٹری انڈر سیکٹری سے آپ اس انکوائری کو اپنی ذاتی نگرانی میں نہایت احتیاط کے ساتھ منعقد کریں انڈر سیکٹری اسسٹنٹ سیکٹری سے اگر اس معاملے میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف مجھے بتا دیجیے گا اسسٹنٹ سیکٹری بہت خوب کیا اب مس سلیمہ کا کیس آگے بیان کیا جائے انڈر سیکٹری شاید یہ بہتر ہوگا کہ سپرنٹینڈنٹ کی غیر موجودگی میں کیس پر روشنی ڈالنے کے لیے مس سلیمہ کو یہاں بلا لیا جائے جوائنٹ سیکٹری جیسا کہ فیصلہ ہو چکا ہے مس سلیمہ کو اس میٹنگ میں بلانے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے اسسٹنٹ سیکٹری فائل سے کیس پر روشنی ڈال سکتا ہے سیکٹری میں جوائنٹ سیکٹری کی رائے کے ساتھ اپنے اتفاق کو دہراتا ہوں ویل ویل کیس بیان ہو اسسٹنٹ سیکٹری جناب شکایت کا لب الباب یہ ہے کہ بل کلرک ناصر علی میر جو اندر ہی اندر شاعر بھی ہے دفتر میں بیٹھ کر اپنی نظمیں گنگنانے کا عادی ہے اس کی ایک نظم پر سپرنڈنڈنٹ صاحب کو شدید اعتراض ہے ان کا خیال ہے کہ اس نظم کے پہلے حصے میں سلیمہ کی طرف رومانی اشارات ہیں اور یہ ایک اخلاقی جرم ہے دوسرے حصے میں حکومت پر حملہ ہے جو ایک قانونی جرم ہے اور اس کے علاوہ ایک ادبی جرم یہ ہے کہ نظم سر سے پاؤں تک بے قافیہ اور بے ردیف ہے ڈپٹی سیکٹری جہاں تک سپرنڈنڈنٹ صاحب کے ادبی اعتراضات کا تعلق ہے انہیں موضوع بحث سے الگ رکھنا چاہیے انڈر سیکٹری میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مس سلیمہ کے متعلق رومانی اشارات منظوم کرنا بھی کوئی جرم نہیں البتہ اگر مس سلیمہ کو خود کوئی وجہ شکایت ہو تو دوسری بات ہے اس لیے شروع ہی سے میرا یہ خیال رہا ہے کہ مس سلیمہ کی رائے معلوم کرنے کے لیے اسے اس میٹنگ میں بلانا حد درجہ مناسب ہوگا جوائنٹ سیکٹری مجھے افسوس ہے کہ ہم پیشرز مرگ وویلا کر رہے ہیں نظم سننے سے پہلے اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا ایک محمل سی بات ہے سیکٹری بلکل ٹھیک میری رائے کا پلہ بھی اسی طرف جھکنے کی طرف مائل ہے ویل اسسٹنٹ سیکٹری صاحب آپ نظم بیان فرمائیے اسسٹنٹ سیکٹری جناب نظم کا عنوان ہے سرخ فیتہ عرض کیا ہے تو نے جب کھایا پان تیرے ہونٹوں پہ لگا فیتہ سرخ جانے جان جانے جان تیری آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرے گالوں پر وہ غازے کی بہار تیرے حلقوم کی شہرگ میں مچلتا سا چھلکتا سا لہکتا سا ہوا گرم لہو تیری شلوار پہ ریشم کا ربن تیرے پر پیچ غرارے پہ گلابی سی عنابی سی کشیدہ کاری بہمات تجھ پہ موقوف ہے کیا جانے جاں جانے جاں سرخ فیتے میں بندی رہتی ہے سرکار میری اس میں حاکم بھی محکوم بھی ہیں اس کے ہر پیچ میں پوشیدہ ہے اقدار درسن اس کے پھندے میں لٹکتی ہے مٹکتی ہے جھٹکتی ہے ادا پھانسی کی جس میں سر ڈال کے آہ مر گئی فائل میری انڈر سیکٹری واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ کیا خوب کہا ہے ظالم نے واہ واہ ڈپٹی سیکٹری بہت خوب بہت خوب جیسے نون میم راشد کا کلام انڈر سیکٹری میرے خیال میں فیض کا رنگ بھی غالب ہے تیری آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرے گالوں پہ وہ غازے کی بہار واہ واہ واہ واہ ڈپٹی سیکٹری کچھ کچھ میرا جی کا اثر بھی نمایاں ہے تیرے حلقوم کی شہرگ میں مچلتا سا چھلکتا سا لہکتا سا ہوا گرم لہو آہا اللہ کرے زور قلم اور زیادہ جوائنٹ سیکٹری کیا آپ صاحبان داد دے چکے انڈر سیکٹری اجی صاحب ہم کیا اور ہماری داد کیا میں نے کہا آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے دفاتر کی گندڑیوں میں کیسے کیسے لال پوشیدہ ہیں مجھے یقین ہے کہ جب تک حکومت خود ان گنچہائے ہائے گرانمایا کو تلاش کر کے جوائنٹ سیکٹری مجھے ڈر ہے کہ یہ محکمانہ کاروائی مجلس مشاعرہ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے سیکٹری میں خود یہی محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صاحبان ہمیں سنجیدگی کا دامن پکڑنا چاہیے اس کے بغیر امور سلطنت بعنوان عنوان شائستہ طے نہیں کیے جا سکتے انڈر سیکٹری ڈپٹی سیکٹری بہت خوب جناب سیکٹری ویل اسسٹنٹ سیکٹری صاحب اسسٹنٹ سیکٹری جناب سپرنٹنڈنٹ صاحب کو شکایت ہے کہ اس نظم کے پہلے آٹھ مصروں میں مس سلیمہ پر اشارات ہیں اور باقی حصے میں سرکار والا کے مدار کے نظام کارکردگی کی شان میں گستاخی ہے انڈر سیکٹری کیا اس نظم میں کسی جگہ مس سلیمہ کا نام آیا ہے اسسٹنٹ سیکٹری جی نہیں تو انڈر سیکٹری اس صورت میں شکایات بے بنیاد ہیں ڈپٹی سیکٹری اور اگر مس سلیمہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ نظموں میں اس کے سوا اور کسی خوبصورت لڑکی کا ذکر نہیں ہو سکتا تو اس کا وہم ہمارے پاس کوئی علاج نہیں انڈر سیکٹری اس کے علاوہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اشارہ مس سلیمہ کی طرف ہے تو پہلے ہمیں ان امور پر تحقیقات کرنا ہوگی کہ کیا وہ پان کھاتی ہے کیا پان کھانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر سرخ فیتے سے لہرانے لگتے ہیں کیا اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے ہیں کیا اس کے گالوں پہ غازے کی بہار ہوتی ہے کیا وہ ایسی شلوار پہنتی ہے جس کے پونچوں پر سرخ ریبن لگا ہو کیا اس کے غرارے پر سرخ ریشم کے پھول ہوتے ہیں جناب علی میں بسد ادب احترام گزارش کروں گا کہ جب تک ہم اس سلیمہ کو سامنے بٹھا کے ان امور کا مفصل جائزہ نہ لیں ہماری انکوائری پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی کم از کم انصاف کا تقاضا تو یہی ہے ڈپٹی سیکٹری درست لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے دفاتر میں سلیمہ کے علاوہ اور بھی ایسی لڑکیاں ہوں جو پان کھاتی ہوں جن کے گالوں پر غازے کی بہار ہو جن کی آنکھوں میں گلابی ڈورے ہوں جوائنٹ سیکٹری مجھے اس نقطے سے معقولیت کی بو آتی ہے سیکٹری میرا خیال ہے کہ میں بھی یہی سونگ رہا ہوں انڈر سیکٹری جناب اس صورت میں میں یہ تجویز پیش کرنے کی جورت کروں گا کہ مزید انکوائری کے لیے ایک بین الوزارتی میٹنگ منعقد کی جائے اور اس میں سب محکموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کو بھی طلب کیا جائے جوائنٹ سیکٹری میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابھی چندہ ضرورت نہیں لیکن جناب جو خیال مجھے دق کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ نظم مس سلیمہ یا کسی اور دفتری لڑکی کے متعلق ہے تو کیا ہم کسی قسم کا ایکشن لینے کے مجاز ہوں گے اسسٹنٹ سیکٹری جناب کیس کے اس پہلو پر فی الحال غور نہیں کیا گیا میرا خیال ہے کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد ایکشن تجویز کرنا کوئی کام نہ ہوگا سیکٹری بہت خوب آپ گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنے کے شوقین نظر آتے ہیں کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اس کیس پر ابتدائی کارروائی کا ذمہ دار کون ہے اسسٹنٹ سیکٹری جناب ابتدائی کارروائی اس خاکسار نے مکمل کی تھی سیکٹری مجھے نہایت افسوس سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا مبہم اور ناپخت کیس ایجنڈا پر رکھ کر ہم سب کا وقت ضائع کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے قیمتی وقت کو یوں ضائع کر کے آپ ملک اور قوم کی خدمت سر انجام فرما رہے ہیں تو بے شک آپ کسی شدید مجرمانہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا اسسٹنٹ سیکرٹری صاحب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں یہ فائل یہیں چھوڑ جائیے اسسٹنٹ سیکٹری جاتا ہے سیکٹری جوائنٹ سیکٹری سے آپ اسسٹنٹ سیکٹری کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لے کر مجھے ایک تفصیلی نوٹ عطا فرمائیں تو مشکور رہوں گا جوائنٹ سیکٹری ڈپٹی سیکٹری سے آپ اس کام پر اپنی خاص توجہ صرف کیجیے ڈپٹی سیکٹری انڈر سیکٹری سے اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلو فرما دیجیے گا انڈر سیکٹری بہت خوب جناب کیا اب مس سلیمہ کا کیس مزید بیان کیا جائے جوائنٹ سیکٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناپخت کیس محض تضیع اوقات ہے میری رائے میں اسے داخل دفتر کر دینا چاہیے سیکٹری میں محسوس کرتا ہوں کہ میری رائے کا پلہ بھی اس تجویز کے حق میں جھکاؤ کی طرف مائل ہونے پر آمادہ ہے